Yeah.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 是。 حول ولا پڑھ لیجیے اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام ہیں اور ہر اس کسی نہ کسی صفت کمال کا مظہر ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ فدعوه بها اور اچھے اچھے مخصوص نام اللہ ہی کے لیے ہیں انہی سے اللہ کو پکارے پکارنا یہ دعا کا ترجمہ ہے اور دعا کا لفظ قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا اس کی حمد و سنا کے ساتھ ذکر کرنا اور دوسرا حاجات اور مشکلات کے وقت یعنی اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنا اپنے مسائب و آفات سے نجات کی درخواست کرنا تو اس آیت میں جو فدعوہ بہا کا لفظ ہے اس کے بھی دو ایمانے ہیں ایک یہ کہ حمد و ثناء کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور دوسرا کہ مشکلات اور مصائب سے نجات اور ضرورتوں اور اپنی حاجات کو پورا کرنا بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے لہٰذا حمد و ثناء اگر کریں تو صرف اسی کی مشکلات اور مصائب اور مشکل کشائی میں کسی کو پکاریں تو صرف اللہ ہی کی ذات کو پکاریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان اسماء کو یاد کر لے وہ شخص جنت میں داخل ہو اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نینان میں نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات اور مسائل میں اکثر دعا فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكریم اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت فرمائی کہ بیٹا صبح اور شام اس دعا کو اپنا ود رکھو اس دعا کے شروع میں بھی اللہ رب العزت کے ان اسماء حسنہ میں سے یا حیو یا قیوم جو ہے یہ آتا ہے یہ لائٹ جلا لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو میں نے یہ کتاب سامنے رکھی ہے حضرت کی کتاب ہے ذکر اللہ کے فضائل و مسائل اس میں ہمارے جو خانقاہ کے معمولات ہر جمعے کے دن ہوتے ہیں کہ اثر کے بعد درود شریف پھر ختم خواجگان اور یاسین شریف ابھی آپ کے سامنے تینوں مجلسیں ہوئیں اس کے بعد اسماء حسنہ کا ذکر اور ذکر خفی ان سب کے فضائل و برکات اس کتاب میں موجود ہیں ایک دفعہ سکھر کا سفر ہوا تو وہاں ایک خانقاہ میں جانا ہوا آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے تین سال پہلے تو وہاں عصر کے بعد اسماء حسنہ کا ذکر کرنے کا معمول تھا تو عشاء کی نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے تو دیکھا دو اور تین لوگ تو ذرا سی حیرت ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ چالیس سال سے یہ معمول ہے کہ عشاء کے بعد روزانہ ہم یہ ختم میں کرتے ہیں چالیس سال سے چاہے ایک فرد ہو چاہے دو ہو یہ معمول چھوٹا نہیں یہاں پر جو یہ ذرا سے وقت کے لیے کرایا جاتا ہے یہ آئندہ کی زندگی میں اس کو عملی طور پر لانے کے لیے ہوتا ہے یہاں بطور مشق ہوتا ہے کہ مسائل مشکلات مصائب میں ان چیزوں کو ہم اپنے گھروں میں اپنی فیکٹریز میں اپنے دکانوں میں کارخانوں میں اسکول میں ان چیزوں کا ورد جاری و ساری تو بات آسمائے حسنہ کی چل رہی تھی اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ ان اسماء حسنہ کے پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ رب العزت ان کو قبول اور منظور فرماتے ہیں اپنے اکابر کو دیکھا ہے جب دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں تو پہلے اسماء حسنہ ان کا ورد کرتے ہیں پورے ناموں کو پکارتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے اپنی مناجات اور اپنی دعا حجات پوری کرتے ہیں ہمارے حضرت دام برکات نے پرسوں تین دن پہلے جو مجلس کروائی تھی اس میں اسماع حسنہ کے دو بڑے بڑے خاص فوائد جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتے کتابوں میں ہمیں یہ فوائد نہیں ملتے حضرت نے بیان کیے تھے کہ جب اللہ کو آپ ان صفاتی ناموں میں سے کسی نام سے پکاریں گے حضرت نے فائدہ بیان کیا تھا کہ جب اللہ کو ہم اللہ کے ان صفاتی ناموں میں سے کسی نام سے پکاریں گے تو اللہ اسی نام کی لاج رکھتے ہوئے اس نام کی پشپ پر جو خزانہ ہے اللہ اسی خزانے میں سے پکارنے والے کی استعداد اور طبیعت کے مطابق اس کو عطا فرمائیں گے پکارنے والے کی تربیت اور استعداد کے مطابق اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے حضرت نے مثال دی تھی کہ آپ نے فقیروں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کسی سے مانگتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اے سخی تم مجھے دے دے وہ شخص جس سے مانگا جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے میری سخاوت کا واسطہ دے رہا ہے مجھے یہ مہربان سمجھتا ہے رحیم سمجھتا ہے اس لیے مجھ سے کیا کر رہا ہے مانگ رہا ہے اور وہ اس کو عطا کرتا ہے تو اللہ نے جب خود فرمایا کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو مجھ سے میرے ناموں کے ذریعے مانگو تو اللہ کا جو نام لوگے اللہ اس نام کی صف سے آپ کی طرف متوجہ گے مثال دی تھی کہ جب آپ اللہ کو رحمان اور رحیم سے پکاریں گے تو اللہ اپنی مہربانی اور رحمت کے خزانوں میں سے آپ پر مہربانی اور رحم فرمائیں گے اور آپ کی جو مشکل ہے اسے حل فرمائیں گے اور خطاؤں کو معاف فرمائیں گے دوسرا فائدہ بیان فرمایا تھا کہ جب آپ اللہ کی کسی صفت کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکاریں گے تو اس صفت کی تجلی آپ پر بھی ہوگی اور اللہ اس کے ساتھ اس صفت کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ بھی اس صفت کی تجلی یعنی اس کا اثر آپ کے اندر بھی آئے گا اور اللہ اس صفت کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں گے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اس صفت کی طرف لگائیں اس صف کا اثر انسان پر ہوگا لہذا جب بھی اللہ کو جس سے پکاریں اس کا استحضار کریں اور اپنے دل کو اس کی طرف لگائیں مثال دیتے فرمایا تھا کہ لیمو کی مثال لے کہ جب کسی شخص کے سامنے لیمو کا ذکر کیا جائے اور وہ شخص اس کی جو صفت ہے ترشی یا کھڑاس اس کو نہ جانتا ہو تو لیمو اس کے سامنے بھی رکھا ہو وہ اس کا اثر محسوس نہیں کرے گا لیکن جب اس لیمو کی صرف ترسی اور کھٹاس کو آپ اس شخص کو بتا دیں اب وہ لیمو اس کے سامنے نہ بھی ہو لیکن جب ذکر کیا جائے گا تو اس کے منہ میں اس کھٹاس کا پانی محسوس ہو جائے گا تو اگر آپ رحمان اور رحیم کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ بہت رحمان ہے بہت رحم کرنے والا ہے جب اس طرح استحزار کی کیفیت ہوگی تو اب آپ پر بھی مہربانی بھی کی جائے گی کہ آپ نے رحمان کو پکارا ہے اور خود آپ کے اندر بھی رحم کی صفت کا اثر پیدا ہوگا اور یہ سب اس وقت ہوگا جب آپ متوجہ ہو کر دل لگا کر اللہ رب العزت کو پکاریں گے ابھی تھوڑی دیر کے لیے حسنہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح اس نے فرمایا خوب توجہ کے ساتھ استحزار کے ساتھ صفات کا استحزار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو یاد کیجیے اور اللہ کو پکاری بند کر لیں اپنی زبان کو تالوں سے لگا لیں اس تصور اس دھیان کے ساتھ کہ میرا دل اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت میرے اوپر برس رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ बदल दे Se had to اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب